ابو طیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے میرا ایک بھائی تھا جسے ابو کہا جاتا تھا ابو طیاح نے کہا میرا خیال ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اسے دیکھتے تو فرماتے ابو امیر نغیر نے کیا کیا وہ بچہ اس پرندے سے کھیلا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بائیس